محمد well, well, انسانیت انسانوں نے لج لگی ہلاکت اور حفاظت دیا سفا

تلوار اسلحات میدان فیصلہ یہ کام بھی امیدوار اور دلی کی حجت قرآن باطل کا میدان چنا ساتھ دینا

تحلیل کرو بڈو تو کئی انواد ہوتے مشکل قسم جا پاتا جن قسم ساڈے علماء کرام نے حقیقت قرآن مطالعے کو دستا ہے وہ مخاسمہ ہے مباحثہ ہے

وہ برہانی بھی ہیں خطابی بھی ہیں برانی بھی ہیں جدری بھی ہیں خطابی بھی ہیں ان قسمت ان قسم دلیل بہت ہاں جی دلیل برہانی جس نے ہر دلیل دو جملے ضروری ہوتے ہیں جنہوں نے مقدمہ ٹائم کہتے ہیں وہ مقدمت عین کا اگر بالکل ہونا یقینی ہوگی تو میں یقینی عمر تو برانی بن گئی مشہورات سال بعد عمر کو جھگڑے بن گئے اگر محل حسن کی وجہ قابل تسلیم ہونے کی وہ کتابی بنا قرآن پاک میں یہ کتنے کیسز میں ملازم کافر توجہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اپنے قوم کا وہ مرادلہ جگل قسم دلیل دلیل دیا دیا پانچ قسم دو شمار یاد تین جڑے بہت مرم قرآن اور یہ بڑے عجیب لوگوں کی گل ہے کسی نے پوچھو کہ قرآن مجید کے اندر جہاں باہر مناظر ہے وہ باہر مناظر کے اندر جہاں دلائل استعمال کیے گئے وہ کن قسم کے برہانی دلیل برہانی وہ ہوتی ہے

سورج چند ستارے خدا نے تمہارے نزدیک جو مسلم کر دیا ہے اس کو میں اپنی دلیل کا مقدمہ بناتا ہوں حاضر نبی دوستان گرامی امبیا علیہ السلام کے بارے سن جب جب جب اللہ تبارک و تعالی جہاد کی سیف تلوار کے نال جہاد یہ نہیں اصلی کی قوت والا جہاد وہ توفیق نہیں مقصد تو یہ جہاد کے اندر کیا ہے ایسے بارش کا کم ہے کم کم ہر باتوں کا اسی طرح بہال کا رکھے جس طرح میں علیہ السلام کا بازار اگر کوئی قرآن مجید فرقان پرانے محل ایک ایسی کتاب سمجھے

اور خالی حکمت دیا گلا اللہ کے قرآن میں نہیں سمجھے خالی مثالہ پیش کرتے قرآن مجید فرقان جامع کتاب ہے جیڑی تمام موضوعات پر مشتمل ہے کوئی موضوع اس کو باہر نہیں جاتا تو دوستان گرامی باطل دعوے جھوٹے دعوے کفر دیا گلا ماحول معاشرے کے اندر جیڑی متاثر اور بدبودار فلا بنائی گئی ابیا مسلام اس دور کر لے انہوں نے بارش نہیں اس دور کر لگا لڑائیاں جھگڑا لال نہیں توڑ پھوڑ راستے روکنے کے ساتھ نہیں اللہ کے دلے ہوئے ایسے زمانے میں دین بے

ممبر کا وارش نہ بنے مسلے کے پاوے چور ایس ممبر کی ذمہ داری جی جیڑے آنے یورپ میں مسلمانوں کے اقیدے خراب کرنے کی خاطر جھوٹے اور ملول دعوے دنیا پھیلائے ہوئے انہوں اگر نہیں صلاحیت رکھتا نہیں صلاحیت رکھتا تو صلاحیت والوں کو ڈھونڈے ان سے سیک کرمبر اور اگر بیان کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا تو مسلے دیکھو اللہ ہو پر کر کے پن کی نماز پڑھا رہے لیکن ممبر کو ہاتھ پڑھنے کی کوشش اس کام کو صرف اور صرف ذریعہ باز بنا دیا گیا ہے جب جب علیہ السلام اس کام کو ذریعہ باز نہیں بنا تھے امبیا میں السلام اس کام کو اللہ جل شان ہو

ایک جملہ چلتا ہے بہت بہت ترین جملہ ہے اور پوری دنیا ایسے جملے کی بنیاد ہے تو دینی بن بن بن یا دنیا تو دینی بن بن بن

دوسرا تو شاید ہی عام جملہ مولویوں کسی نماز پڑھو ایسا نہیں ہو جو ایسا کریے اس کو سر ہو تھوڑا کام اپنی تھان ہے ساڈا کام ساری زمین کے اندر

اور دن ب دن گمراہی کفر لاگیریت ایسی بھی گئی کہ ہر گھر دین ایمان کو خالی نظر آتا ہے اور دین ایمان کسی گھر کے اندر جانا نظر نہیں یہ لانچی بانڈی ایسے سمیدی مولوی طبقہ جڑا کنات پسند کنات پسند مطلب ٹکر دنیا ہر شہر لیکن جب کی ہے اس لیے کو جیسے گزارا کافی نماز

تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی مسابقہ تاریخ کو دوہرائی گئی سائنس اضافے تو یہ جدید دور بن گئے صرف یہ نہیں اس زمانے کے بعد سائنسی پیدا نہیں کہہ رہا اکثر

مت سمجھو یہ مبتے یہ مبتے نہیں ہے سائنسدان جی یہ مبتے نہیں ہے اس نے بغیر زمانے کے بنایا ہے نہیں اس زمینے کے سامنے نمونہ تھا ہاں۔ اور تا کر کے تا کر کے جن سائنسدان نے آثار قدیمہ تلاش کرتے رہتے ہیں ادھر آخر نواں دور ہے ادھر پرانے آثار تلاش کرتے ہیں اور گل سمجھو یار کیا لطافت

سب میں سر چلنے کے بعد فل صاحب کلیل ہوتے علامہ اللہ طرف ہی اس کتاب دے نام کی شرح لکھی یہ میں پہلی مرتبہ پیش کر رہا توجہ ہے ضرب کلیل

فراؤن کے مقابلے چان کے ہونا سوٹا چلایا اس سوٹے نے فراؤن کا چپاڑا کیا سر بہادرت مورسا سلیم جی جی دلیل اور برہان کی آپ نے آج کے موجود فراؤن چوٹ مار چلا اور یعنی- یعنی کا مطلب انہوں نے خود بیان فرمایا یعنی دور حاضر کے خلاف اقبال جیسا

اصل تمہیں پہلو دسیا کہ مولوی کی خیر نہیں والے کی خیر نہیں جی انہوں ہر طرح کے فکریا فسا فسا کے ماریا جائے گا لیکن اللہ کے کے فضل لال جی اقبال اقبال مطابق چلتے ہیں کے مطابق چلتے ہیں اور چلتے اللہ نے کرم فن مولوی ختم نہ ہوتا ختم ہو

اس زمانے کی مذمت ہے ہے اس کی مخالفت کر کہ سمجھا جو

جی جی لیڈر بولو

رہی سسری کوئی رہی سصری کبھی پختہ ہو جاتے ہیں جب ہوئے انسان رنگا ملک مرکب گاؤں پیش کروں گا انفراسٹرچر حفاظت یعنی کیا مطلب دوسرے لفظ لگتا یہ نیو ہو سمجھے میں

آپ نے ایسے نظریے دلیل جہاد دنیا تو ہزار

ملوس متا قدم رکھتے لوک بسرے بریسے بکھرے ساتھ نو نو تین دوسرے کو نو سا ساتھ اور دوسرا نام اور اور امبیا حکم ہوتا ہاں جی لوڈے لوڈے پٹھا پان اصلا لے کے لوچا گیا بنیادی جوربر

تب جو سوچو سوچ دنیا والی ہوئے سیاست اور انسانیت شا سیاسی پوری دنیا خبر میں شام کر جی موجودی اللہ تو لیکن ایسے وقت جس وقت کسی کے گھر پر ہوا تو وہ اپنے اس وقت کو

ہاں، جی، چس اچھا نہیں دل کی بے موسمی سس نہیں دے دے لوجو مفر گی کا عروج ہوئے حمایت پورا یورپ میں کرے تو مسلمان نام مسلمان حکومت بھی حمایت حضور کام اپنا لیکن میں اتنے یہ ضرور آخا گا کہ دونوں جملے جڑے نا چ مطابقت نہیں ہاں جی مولوی تو انہوں نے لیکن وہ پورا انہوں نے

سونے آؤ کافر فساد لوٹ بنے اصلاح کا سبب بنے بڑی جانگی رہتی ہے

پہلا بتاؤں گا دوسرا سمجھو ہے ذرا بولو سبحان اللہ اور سو بولو پہلی پہلی

پٹو دے دور کو سبزی بھٹو دے دور کی شیخ ہاں چیری جی۔ حضرت دیکھو ہے کہ نہیں کجرا کی دلیل بھی عجیب چلی اگر وہ لے جتھے تختی لگ رہی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ کرتا سونے

موڑی روک موڑی ہو

واسطے کہ تیرا نماز جوگا نہ رہو اچھا، رب کا منصوبہ تھی اپنے کام اور نماز مصروف ہوئے جب نماز یاد یاد یاد جس کی نماز مسجد میں ہو بازار وہ ہوگا بارے کی سمجھی جی نماز ماسٹر چوگے بازار

یہ میلا بولتے لکھ لکھے سویا انہوں نے مزید مزہ ادو ادو لینگویج کیا سکیا

اسی ستاسی پچاسی ایک سو اسی وہ بول نہیں بولو بولو 苏苏苏苏。 قرآن کا بیان ہم نے موسا کو کتاب بولو ہم نے موسا کتاب اس کے بعد اور رسول عیسا بن مطلب کو ہم نے روشن شریلے اور روحو روحے خود کے ساتھ ساتھ لیکن اللہ فرماتا ہے تم نے کیا کیا

من مانی والا والا حصہ یہ مولوی تسا بھی بھی رکھو رکھو اصا من مان ہے جڑا خلاف

کس کو کہتے ہیں گروہ جماعت ایک فری فری کو ایک جماعت رہتے ہو اور اتنے میں بنا بڑا کرنا کرنا جب تک اپنی آنکھوں الحدیث مفتی ہو بڑے تو اگر دنیا دے تو مستقبل

تو سرکار دے رہی کہ قتل کرنا سب اب واسطے بہت بڑی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی تھی شادی کا بھی نوی میں ابھی تو کم کری نوی گاؤں کب جو ہے وہ لے نہیں سمجھو

یہ لکھا ہے جب دوسروں سے بندے ختم ہو جائے جہاں سے اپنی باتیں سلانے کے لیے لکھے دوسرے کر حضرت اگر کر مفت کے مفکر اسلام بیٹھا ہوتا اقبال جیسا میری میرے نا چیز کے نقطے پر ہو سکتا ہے دب دب دب دب دب دب لیکن اس کے بعد بار بار ہوتے رہنا ہوتے رہنا ہوتے رہنا جس کو وقت درکار ہے اور مختلف اوقات کے اندر مختلف اوقات کے

جو دنیا گیلا چشتی ہو گئی میری ڈر پیٹی آئی نانچیا پتا سی آخر قتل واسطے پہلا پالیسی بن گئی بولو اشارہ سمجھو اشارہ پھر پالیسی سی پالیسی سے عمل آستے وقت کے بعد کبھی پاؤں کبھی پاؤں آگے کبھی کبھی کبھی پیچھے پیچھے آگے خطرہ رہتا ہے اٹھنا آخر نبی نے یا ندیاں میں بول بول بول بول آئیے سمجھ سمجھ سمجھ والوں یہ تکرار زمانہ پر دلالت کرتا ہے اور تکرار فیض پر دلالت کرتا ہے لہذا اگر کسی اسکول علماء کی طرح کی قسم کھائی تو ہمیشہ واسطے کسی کو ڈلاداری کرے گا تو اس سے چار چار چار چار اور ہوئی کا مطلب دستور بن گیا ہے کیا جب کہتے ہیں تو سچ بول رہے ہو

جنہ چر وہاں تو سیکھو نہیں جان سکتا تو نبیا کی لوڑ پہ کیونکہ رب دیا گلا ہر ایک نہیں جان سکتا جنہوں نے دسن واسطے فرماتے ہیں اسی غیر کو غیر حقیقی کہتے ہیں یہ باہر کے بغیر نہیں آ سکتا دوسرا غیر اضافی ہے دوسرا گائے بھی ذاتی ہے نہ بھی باہر آئے بندہ جان سکتا ہے زمین کے تھلے کی وہی نہ بھی آگے جان سکتا ہے کنڈ پچھو کی وہی نہ بھی آگے جان سکتا ہے لیکن یہ اللہ کے حکمان کہڑے کما کے راضی ہے کہڑے نہیں یہ رب کا بغیر خدا کا خاص دوسرا جو کہ اسباب کے تحت نہیں اس لیے دوسرے اسباب کے تحت مشین آ گئی زمین کے سمے کا پتا لگ رہا مشین آ گئی اتنے بیٹھے کٹ کے پیچھوں نے جیتے رہا

یہ وہ تحقیق ہے جس کو ہمارے ماموں نے پیش کیا ہے ملا علی قاری جیسے پیش کیا ہے اعلیٰ حضرت بریلی جیسے سمجھایا ہے توجہ ہے سجڑوں کا حصہ بمانا ہے جی جا پلیسیا بنا بنا بنا بنا سوچ سوچی

میرے نبی محبوب نو قتل نہیں کر سکو گے میرا نبی چھوٹ پٹ کے مکے مدینے علاقے کٹے گا بھی صحیح صحیح صحیح جیتے بھی ہوو گے میرا نبی تین اس حصے سے چلاو چھوٹے نہ سچی دسیا جو ایمان نہ دسیا جی سونے نبی نے ڈنڈے نہ جہاد بدماشا کی بدماشی سمجھیے گی نہیں شتانہ روڈ کی بدماشی سیدھا چلایا گیا اتو ہی پتا لگ جائے گا اسلام لبرل نہیں لبرل نہیں جو اسلام اور نبی پاک کا لبرل کہے وہ اسلام سے خارج لبرل

یہ حصہ حصہ کرو کرو یزید دوجا نہ تھوڑا اس لیے حسین ارے

جنا چر طاقت دوجے لہذا یہ نظریہ حسین توڑ کے وہ مارے اور بھی تھی نمازہ پڑھو جو تھی کرو سب لوگ جو تھی کرو سب لوگ اسان کرنے تسی کرو جو پھر پھر پھر مخالفت بننی نہیں سبحان اللہ یہ تو پتہ لگ گیا کہ اج دے باوجود بھی نہیں جیتا کیوں بن گئی شرحلاف چلتا شرح والے اور ہاں جی۔ ہاں جی۔ فرمایا شراب راب لگو رام رام لگا رہو فلاں کئی کام کام کرتا یہ محمد

پتا لگا تیروں یہ اگر آخر کہ جدید اگر کوئی بندہ یہ آخر نا شریف اچھی کوئی نہیں ہو پڑا کہ حضور اقبال ببوچ ہو کے مسلم بھگوانے کا قافلہ ہے حضرت شعیب اللہ کی عبادت بھی کرتے تو انہیں فرمایا میری قوم دو کم شرک نہ کرو اللہ تو سوائے بات کسی نہ کرو دوسرا ڈنڈی باری چھڑی باری ایک نہ فرمایا چیسنے قوم کافر کی کر دی سی شرک کر دی سی اس نے وہ کی کر دی سی ڈنڈی باری

دوسرے نو برا نہیں کہنا پورے نو برا نہیں کہنا لانتی پھر کہنا بولنا نہیں اتنا خبیس نظریہ کفر یہ کہنا کہ برے نو برا نہیں کسی نے مذہب نو برا نہ وزیر اعظم پاکستان انہوں نے فرمایا ستا ہوں نہیں ہو پاکستان میرے ساتھ ہے بناؤں اگر بنانا ہو ریاست ہو سرس ہے اور چلے سبھی کھی ہے و تسلیم کہتی اور نہ میں جانتا ہوں نہ مدینے والا کوئی دوسرا ہے نہ مدینے کی ریاست دوسری بن سکتی ہے جب سدھی کے اکبر سے نہیں بن سکتی کسی اور سے کیسے بن سکے اور سدھی کے اکبر کو جب خلیفہ بنایا گیا انہوں نے کہا مجھ سے مجھ سے مکمل نظام شریف اور عمل شریف کا مطالبہ نہ کرنا وہ اللہ کی بات کے ساتھ کرتے تھے صدیق کے وہ بہت بن سکی اور کیڑا ہے یہ کہندے نے ابو تھی میں مسئلہ نہیں دا مرو بولو اسی آواز نال سبحان اللہ توجہ حضرت شعیب علیہ السلام ڈکیا ڈکیا فرمایا کفر نہ کرو کہ دو مرضیاں تسان اپنی کر جو لفظ دو مرضیاں اپنی ایک تے خدا بنا جنوب مرضی بنا

میرا پڑھاؤں کا نام سبحان اللہ جس نے آپ نے تکیا نا دو مرضیاں منمانیاں اپنی سن ایک جا مال کاروبار اپنی منمانی کرتے تھے بندے کا پتر بڑا خدا کے پابند ہو لبرل نہیں چلنا ہے لبرل کا مطلب ہے آزاد خیال ہاں، ہاں، ہاں۔ مطلب

اپنی اپنے پچے آپ ہی کھڑ لیا جائے مارو گھٹ نہ تو ناپ نہ پوری کرو اور مطلب نہیں کہ کنڈا پورا رکھو نہیں جی اللہ قرآن مند ہے اصا قرآن کنڈا بنا یہ سورت رحمان چاہیے کیا مطلب جہاں بھی کام کر دیو رب کے کنگے دے پورا کرو نہیں جی کہ اتنے ڈنڈی مارنا تھی آخو لوگ سارا خزانہ جی مرضی لوٹ کے لے جائے جی، من مار توجہ نہیں فرمائی قربان دیا وإلى مريم أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان ولا أنقص مثيال ولو إنسان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط اور میری خوف بولو قوم کافر دین میری قوم کو تصباپ اٹھ لاک میں مال تھے کول بہت لیکن عذاب کا بڑا ڈرائی مال تھوڑا لے نہ ڈبے میں دیکھ رہا تھے مال لیکن کدھر یہ نہ ہوئے یہ بار بار کر کے برباد کر دیتا جاننا آسان دن دن وہ تو میں ڈر گیا میری میری قوم قوم او توجہ ہے سنو کوئی ڈلی بات بیٹھا لیکن مومن ہوگا اور میری

کرنا اچھا، ہرسل فساد نہیں فساد ہو میرے پہ جائے عذاب جاتا فساد ہو ہیں اگر پھوڑ کرتے ہیں فلان کرتے ہیں اس کو تو کسی حد تک مانا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے پیو بھی پھر فساد انہوں کو بعد بھی فساد کر رہے ہیں جی مولوی دھرنا دین تین ارب کا نقصان ہوتا ہے وزیر اعظم صاف ستھرا مہینے دھرنا دین کے چھ ارب کا نقصان ہوتا ہے ہوں تین ارب والا مطلب ہے چھ ارب والا منصف ہے سچ کہنا چاہتا سر میں نہ اس کی بات کرتا ہوں اس کی کرتا ہوں جتنا کو مجرم ہے میں اس کو اتنا ہی مجرم سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک بندہ کسی کا حق کھانا ایک بندہ حق نکل جائے اس خان مغربی سمجھتا ہے کون کے حضرت نکل رہے ہیں بندے نے چکھ لیا ہے ایک گل ایشور

ڈگری پڑھنا بڑا سونا سونا اگلے

مرضی سے

جی نماز نماز بکر جی نہیں تیری نماز کفر سے برائی نال

سرکاری ملا دیکھ رہے ہیں حضرت شعیب کے بارے میں تقسیم سناؤ چل پہ امن نک ایسا کرو ایسا کرو کروا گیا بےتاج بادشاہ سارے پورے ملک سینا کرتے ہیں کسی نے کیوں کسی نے نہیں

خراب

سنو نبیوں کی کیسی ہوتی ہے انسانیت انسان شخص فرمایا رحمت بن رحمدالیا فرمایا نماز بے حیائی کو شروع ہوتی ہے पास کسی گس پا گیا

مسجد والے آخو تاری برائی کے خلاف گل کر کے جواب نہیں چڑھ چاہیے آؤ تاریخ جی قرآن کی آیت لکھی جیان کریے سارا کسی کری کے لیے اور پوری کمیٹی لکھ لکھ لیجیے ڈنگی دسوسی حولیت کی رالت اگر حضرت عمر کا دور سمجھ بھی سارے کے فیصلے کبھی نہیں مولوی وہ شرح کے مطابق فیصلے ہے دس پنڈ قتل نہیں نشا جبھی سگریٹ بھی نہیں

بھی ہے دھول بھی باب ہے دنیا کے تقاضے پورے نہیں کرتے دنیا کی ضرورت پوری نہیں کرتی تین شہ شہ چاہیے جی قرآن چ نہیں لبنی آتا میرا میری شہ چاہیے میں انگریزوں کا ٹھو بڑا میرے ٹھو بڑا بابا سکھاؤں خود سکھ سکھاؤں

سے میں اس پاس سفر کے کر کے جا رہا ہوں آپ ڈال کر آئل آئل کھا لیا یا دیسی کھانے یا سروں سبزیاں کھا لیتے ہیں یا جڑا زیتون اسے

اگر اگر کا کا پیچھا پیچھا اس پاس ایک دو بار نظر جی موٹر وے سے آنا جانا لگے تو مومنا جدو تیرے دل جدوری تری بولی کم چنگا نہیں تو سمجھو میری شریعت شبیت چڑھا جدی گھنٹری ایمان دسو والا جب پڑھتا پڑتا مسیح بھی چھت پریشان ہوئی چلو پچھلے چ لیکن خدا کا بندے کا پوترا ہر دفتر دفتر کی غلطی لے کے میرے گھر کی کوئی غلطی نہیں کیا میں نے آخر تک مسجد

ماڈرنا تو بےمان بنے میں شکر پڑھنا تو بدلے میں شکر پڑھنا تو بدلے میں شکر پڑھنا تو بدلے جی تم ہوا تو شریعت بھی ماڈرن ہو گئی اور توجہ

بدل بدل شکر تم بدن چی ج

دماغ سیکھی بلام رکھنا کافی ادا نہیں کرتا چل رہا ہوا وہ پہلا جدو تنیا نا چیز شکار ہونا نہیں شرح بھی بدل گئی ہوں دین بھی نواں وہ آیا ہے جہاں مفتیاں پیرا کو ہو جا رہ گیا جہاں خود بتی غلام سے کٹو بنا وہ اگر شکار ہونے کے یہ طریقے ہیں اگر نوکری کرنی ہو تو دو غلام بناؤ شراب حلال قانون بناؤ تو اور بھی اٹھاؤ سو سال بیٹھا سی رکھا لگا لوگ شیر کرتا ہوں سو سال پہلو اس چاچی نے کہا سے وہ پکے ہانگ کانگ نجر سے کام سا سزا کے نہیں سمجھ حضور کے غلام کو بھی سوچ نہیں سمجھ سکتے نہ جانے کون سا بہت سزا دے گا مجھے مجھ پہ الزام ہے مگر بھر طرف داری کا

الزام ہمیشہ جرم کا ہوتا ہے کی طرف داری سلانا مذہبی جی، یہ محمد کریم کہتا کہ نماز پڑھنے اس کا مطلب ہے فساد ان کے آپس میں مطلب ہے کہ آج نبی رسول ہوتے کیونکہ نبی رسول سب سے بڑے مذہب کے مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرف بچے

توجہ ہے دین کو ختم کرنے کے لیے اور وہ کتے ملا استعمال ہوتے ہیں ایجنسیاں ایجنسیاں انگریزی کتیا کے ہاتھ مار کے لان کی فساد آپ کی کوئی پاک ندیوں کے طریقے جی، کوئی سکتا بگنا نہیں ساری بند کسی بلے کا جواب پہ چلی بابو باب روشن کا کافر موجود صرف سارا صرفر سر خبر مینو فرما فکر پھر فرما سارا دن کلا ہو جائے دسو کا جی مسیس تقریب ہوگی تو بازار جانا ہوگا اور سارا اللہ کا ہوا شیطان شیطان کا ہوا اللہ رحمان کا ہوا جی حکومت ہو گئے میرا اسلام ہر پانچ سال آپ چلو بلا کر ہر سال ہی

چلو جی کافر اصل ہو جائے تو لیکن جس جی، منصوبے آ جانا کسی آ گیا وہ سانو کچھ نہ کہنا آ چاہیے وہ وہ کچھ نہ کرے تکے قطرے نہ پلاؤ وہ تکے کو شناختی کارڈ نہ ہر بنا جو ساری زبان محمد بیان ضرور کرنا آپ کیونکہ آخر اگر تم پر ہم جبر نہ کریں تو حکومت نہیں تو ہم یہ کہیں گے ہم تمہیں سچ نہ کہیں تو شریعت نہیں چلتی کالا کالا کرتے پیا گئے اصل بھی کہنے کالا ابھی آخر اچھا۔ کچھ ججا کے خلاف موبائل پر بھی خلاف کہ جب رسول اللہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا تو پھر کی سمجھتے ہیں سچی خبروں کے کوئی آرسہ دل ملے گی جو

جی چمچے تو اس کو بعد آ

آپس میں بیٹھے میں بھی رات کا میں صاف علاج کرتا ہوں دنیا میں تبلیغ کی جلد صرف پرائیویٹ کے بعد میں دنیا کے اندر پرائیویٹ کے بعد کے علاوہ کسی کو تبلیغ کی جلد نہیں ہونی چاہیے میں اس پر چاہیے جاؤ جاؤ جاؤ کیوں وجہ کیا ہماری حکومت نے کہا ایک بوتل شراب کی اور سر سب سب جی، جی! حکومت چرسیاں چرسیاں بھی جرسیاں چار پاس ہوئی پوری بار بار بارہ سر وی تبلیغ کرنے والے بدل پر میرے کو سبق پڑھتا کہنے لگے سچ میں دس دن میں سامنے جناب جس نے میں سیڑھیاں ماریاں اگلے نشے امدت نہیں ہوگی سوائے اگر کالام سواد اس مست وہ قبل ڈرائیور اپنی طبیعت کی مبارک بادی مری ہوئی آج جو کئی مری بنا بنا آپ بارہ سال سے جیل میں رہ رہے تھے اپنے بیٹے کی شادی جو ہے اس پر آپ نے مبارکباد آ گئے جیل کے اندر ہی تشریف کی ہر چیز کی آپ کے سامنے میں نے سبھی خان میرے ساتھ چٹکی میں رہتا تھا سبھی خان اس کا نام تھا وہ قیدی تھا سزا جاتا تھا میں بھی قیدی تھا سزا جاتا تھا تو پھر میرے میں پوچھا خان اس نے کہا

جس میں جس میں بہت جب منصوبے سے پانچ سات سو سال جی۔ ظاہر ہو رہے ہیں اچھے نہیں جی جو ان کو چھکے مارنے کے طریقے سکھاتے ہیں وہ پیچھے اور ہے ان کے پیچھے اور ہے اور اور اور یہ جو نہیں فرمائی لیکن میں دسنا چاہنا جی سیاست سے دین میں وکرا کرنا یہ ہوئی لان کی سوچی تیرے ہر فساد

حاکم حاکم حاکم فقیر فقیر فقیر فقیر بولا آگے بھی سمجھ سوچ جی ہے روے جی رونے

جی۔ جی۔ مذہب کی ہاں جی۔ ہاں؟ عمل کرنے نہیں مذہبی حکومت مذہب کی اچھا مذہبی حکومت ہے

ساڈا کلکر فرما بولو اقبال سا کلکر ایوار فرم کچھ میرے بھائی صاحب اشارہ کیا یار کہ نظام تماشا میشو بادشاہی نظام نظام جمہوریت تماشا توجہ بادشاہی اسلام کے خلاف خلاف ہے ہے اسلام توجہ بھی لیکن اتنے اگر بادشاہی کا نظام ہے تو چلتا ہے کوئی شاعری نے فرمایا شاہی شاہی نہ میرے آقا میرے بولا ہوئے جان توجہ ہے بس آخری گور سمجھو جہے کہتے ہیں پتر کے بچے مذہب فساد کی جڑ ہے اور اس کو کیندرے سے سننی ہے سلامت ہوگی وہاں مذہب سو سال ہو سعودیوں قائم رہ کے بیٹھا ایران کروں گا ایران لوگ قائم رہ کے بیٹھا تیرا سعودی مذہب فساد کرے گا مذہب شدید مذہب فاروق فاروخا یادو ہے دنیا فساد باندھے چاہے وہ فساد کا سبت فرماتا ہے جمہوریت تماشا ہے دنگل ہے کبھی کبھی کتا رچ دور لگا

نون لکھ کا مطلب دوسرا دوسرا ہے چوہان وہ وزیر ہے میرے خیال میں وہ ہے یعنی پاکستان ایک ہے تحریک کاف ایک ہے دو کاف یہ دو نقطے کاف سالوں ساتھ پڑھو سی سی سوئی

کوئی چلانا یہ چلانا یہ حرکت کرنا جی دینے کا جو بھی پھر یوں کہنا پڑے گا کہ انصاف <laughs>

وزیر اعظم صاحب نے لفظ لفظ میں سنانا نیٹ کے چوکے کٹ کے آپ ہمارے اگر کسی پولیس والے میرے کسی سال آپ کو پی ٹی آئی

اور میں دور چل کر اگر کوئی بائی کا لال آئیے سماجا روشن شدید ہو رہی رہی میں آؤں گاؤں گا آئی میرے کام کے لوگ کوئی بندہ میرا شاپ کر دے جس بندے سے اپنے جس بندے سے اپنے حل فن نامے اپنے حل فرامے کی عبارت اردو میں ہے پڑھانے سے یہ نہ پڑھی جا سکے

سال پڑھا گیا اگلا فراہم روزہ کیا مگر پڑھتا گیا روزہ کیا گیا جس سے اپنے ہر فراؤ دیجیے دوڑ گیا گیا تو مزید آدمی بڑھ گیا انصاف اور آپ نے عجیب آپ سمجھتے ہیں ہمیاں بیچ

پیدا کیا اس خدا میں اللہ رکھ یا اللہ نئی زین جمع نہیں ہو سکتی بے شک بے شک بے شک زین جمع نہیں ہو سکتی بے شک وہ اسلام کی نفی ہے ہم اس بات پہ ہم بیٹھے کہتے اسلام کی نفی اور اس بات پر سے یعنی صرف صرف مولویاں غلط کام کیا میں ہزار بار لیکن میں پوچھنا کیا کہ ان مولویوں کو تمہارا حق بنتا ہے پکڑنے کا یا ان کا حق بنتا ہے تمہیں پکڑنے کا جو بڑا مجھے وہی چھوٹے چھوٹے چھوٹے چلے چلے چلے

ہے کچھ ایسے کرم سکون کہ اب دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے کو اصل کا دور زبان کا زور فروخت اصلا ایک اعتبار سارا کیا کسی اپنے بڑے دانش بن گئے میں ثابت کرا گا مولویا کا حق بنتا ہے تمہوں سزا تھی ثابت کرا جی حق بنتا ہے مولویا جہاں جیت گیا جہاں جیت گیا وہ بچ گیا جہاں ہر گیا وہ سزا میں مولوی کہنا پٹھا گول ہوئی تمہیں آخیا پٹھا کام کرو تمہیں میں کدو کا سمجھا لگا

اب تک دن کا حوالہ والی بولے حدیث انہیں حوالہ دیتا سکتا میں حدیث لب کے مطلب چیلنج حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے تو تو کیوں نکالتا یہ حدیث کا حدیث کا جو کلام ہے یہ خود پورے بنگال یونیورسٹی سے کی ہے ہم نے محمد کے فقیروں کے اولا میں

سات سات میری تو کدی میں تنگ کر دیا اگر یہ آخو نا یہ پھر شریعت کے مطابق ہے سردار میں سرکار پر چلے طریقے سے سے آتے انہوں نے چلنے غریب لیکن انہوں نے کہیں میرے آؤں بحث کرو جا جڑا بڑا مجرم ہوگی وہ فڑیا گیا ہوں جنوں کی شریر میں کسی تھرچ کے اندر

بابا بھی کے تمکین بابے جنگائی ہوئی ہوئی رنجا رنجا جی جی جنہیں ہوئی اصل جی جی رہے

لوگ میری آئے گئے میں بابا شراب کریں گے

بابا جی نے سنا سن بابا قوم نے خود فرمایا کہ ایسا سیاسی کافر پاکستان سیاسی کافر لہٰذا عوام سیاسی کافر پولیس سیاسی کافر جج سیاسی کافر فوج سیاسی کافر سارے سیاسی کافر مذہبی مسلمان سیاسی کافر سیاسی کافر سیاسی کافر سیاسی کافر سیاسی کافر تو مسلمان ہو سیاسی کافی کے صدیق اکبر سیاسی آشا رسول اللہ جی سے جی کافر کا آفر حضرت فاروق سیاسی جی کافر حضرت عثمان علی سیاسی کافر حضرت مولا علی سیاسی کافر امام حسین شاذی کافت آفت بہت مسلمان کو سیاسی کافر کہنا جائز ہے تو دو ہی بات ہے یا تو تم ان کو مسلمان سمجھتے یا پھر سیاسی کہنا سیاسی آخر کا مطلب وہ نہیں ہے ہو سوال لب گیا کہ سو ریڈیو پارٹی کائم کاشن کیا جاتا رہا مگر بات میں اس تفریح دارے بات بھی لائبر کیا گیا اس تفریح میں ریاست کے بارے میں آپ ہم کہ پاکستان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو بھی رہے مسلمان مسلمان بھی رہے میں تو بس کو نہیں ہر کسی کا ساتھ کیا مسلمان مسئلہ آپ مسلمان ہو پاکستانی ہو تو مسلمان ہو سیاسی کافر ہو تمہیں مبارک مبارک اور جب سیاسی کافر ہو پھر توجہ کے بات بات بات ہاتھ کھڑے کرو جو سیاسی کافر ہو میں تو بابا جی کا آنند میں ہر جگہ جڑا بابا جی کے خلاف ہوئے گا میں سمجھا گا بابا جی کا پتر بابا جی فرما دیا پاکستان اور پاکستانی لوگ سیاسی کافر میں سمجھتا ہوں بابا جی نے حقیقت بیان کی جو کچھ ہونا تھا وہی بتایا میں بابا جی کو سچا مانتا ہوں آپ بالکل کوئی بات نہ سوائے لہذا سیاسی کافر ہاتھ کھڑے

سیاسی لیا مانوں میں ہمارے بابا جی بھی کافر تھے سیاسی معنوں میں ہمارے تمام حکمران کافر تھے اور ہیں سیاسی معنوں میں ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کافر ہیں سیاسی معنوں میں ہماری تمام پولیس کافر ہے سیاسی معنوں میں ہمارے تمام حکومت والے تعلیم والے سکول والے کافر ہیں سیاسی میں یہ تمام قوم کافر ہیں

سمندر جاتے سنیا ہو سر آیا اچھا، چوک کے کے اچھا، لے پہلو ہونا مڑ د مطلب میں بابا جی کے مطابق سیاسی کافر آپ گے تو لوگوں کو بھی سیاسی سیاسی کافر کافر بھی جی ہے کہ نہیں آیا بول ہوں تو مذہبی مسلمان ہو ہاتھ کھڑے کرو مذہبی مسلمان ہو ہاتھ کھڑے کرو سیاسی مسلمان ہو ہاتھ کھڑے کرو کرو صدیق اکبر مذہبی مسلمان سن سیاسی مسلمان رسول اللہ مذہبی مسلمان سیاسی حضرت ہر سیاسی طور پر مسلمان پر تو لیکن اس پاکستان کے حوالے سے بابا جی کے ساتھ پاکستانی سیاسی پر نظام کے ایک بار لہٰذا میں مسلمان نے سمجھ بابا جی کی پر اللہ حجم اللہ شاہ سونے محمد کریم کا سچا جی میں حق سمجھایا لنگر شروع